سبق نمبر سترہ پوتی کے حصے اور ایک غلط فہمی کا ازالہ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں قیامت تک دین اسلام جاری فرمائیں اب پوتی کی بات ہوگی انشاءاللہ اللہ اگر کسی مرد یا عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کی پوتی یا پوتیاں موجود ہوں تو ان کو کبھی وراثت میں حصہ ملتا ہے اور کبھی نہیں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیں ضوی الفروض رشتہ داروں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سارے ضوی الفروض کو ضرور وراثت کا حصہ ملے گا ایسا بالکل نہیں ہے ضویل الفروض میں سے صرف والد خاون بیوی بیٹی اور والدہ کو تو ضرور حصہ ملتا ہے جبکہ باقی کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں زبی الفروض کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان رشتہ داروں کو وراثت ملی تو ان کے حصے مقرر ہیں چھٹا آٹھواں چوتھا آدھا تہائی دو تہائی ان مقرر حصوں کی وجہ سے ان کو ضوی الفروز یعنی مقرر حصوں والا کہتے ہیں اب دیکھیں کہ بیٹا ضوی الفروز میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں مگر اس کو میراث ضرور ملتی ہے کبھی ساری اور کبھی جو بچ جائے اس کے لیے کوئی خاص حصہ مقرر نہیں آدھا چوتھا وغیرہ آئیے پوتی کی بات کرتے ہیں نمبر ایک اگر میت کا بیٹا موجود ہو ایک یا زیادہ تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا نمبر دو اگر میت کا بیٹا یا پوتا نہ ہو مگر اس کی دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا نمبر تین اگر میت کا بیٹا بیٹی نہ ہو صرف ایک پوتی ہو تو اسے ساری میراث کا نصف یعنی آدھا حصہ ملے گا نمبر چار اگر میت کا بیٹا بیٹی نہ ہو اور اس کی دو یا دو سے زیادہ پوتیاں ہوں تو ان کو دو تہائی مال ملے گا جو ان میں برابر تقسیم ہوگا نمبر پانچ اگر میت کا بیٹا بیٹی نہ ہو اور اس کی ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں اور ان کے ساتھ پوتا بھی ہو تو یہ اسبہ بن جائیں گی یعنی دیگر زویل فروز میں تقسیم کر کے جو کچھ بچے گا وہ پوتے پوتیوں میں تقسیم ہو جائے گا اور پوتے کو پوتی سے دگنا ملے گا نمبر چھ اگر میت کا بیٹا یا پوتا نہ ہو لیکن صرف ایک بیٹی ہو تو پوتیوں کو چھٹا حصہ ملے گا خواہ ایک پوتی ہو یا زیادہ ہوں پوتی کا مسئلہ تھوڑا پھیلا ہوا لگتا ہے مگر یہ آسان ہے دراصل پوتی بالکل بیٹی کی جگہ آ جاتی ہے جب میت کا بیٹا نہ ہو یا دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں نہ ہوں اگر آپ کو بیٹی کا مسئلہ یاد ہوگا تو پوتی کا بھی تقریباً وہی مسئلہ ہے